يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم لكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و وشر الأمور مهدساتها وكل وكل وكل مهدسة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلاۃ اسلام کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا آپ نے دنیا میں حق کو غالب کیا باطل کو مٹایا توحید و سنت کا رواج ہوا شرک و بدعات کا خاتمہ ہوا دنیا کے اندر اخلاق حسنا کو اللہ کے رسول نے عام کر دیا چونکہ نبی علیہ السلاۃ اسلام نے اپنی بے کا مقصد بیان فرمایا لوگوں ان نما بو اس تو لے اتم نم اکارم اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اخلاق حسنا کو عام کر دیا جائے نبی علیہ سلاۃ و سلام جو شریعت لے کر کے آئے اس میں وہ شریعت ایشار ہمدردی نصرت اور تعاون کی شریعت ہے اس میں جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے وہیں مظلومین پریشان حال لوگوں کی نصرت اور مدد کرنا ہر اعتبار سے ان کے لیے قربانی پیش کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین اور عظیم ترین عبادات میں سے ہے نبی علیہ السلاط وسلام نے اپنے وقت میں ہاتھ اٹھایا دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف فرمایا اللہ لنا یمننا اے اللہ ہمارے پڑوس میں جو یمن ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکتوں والا ملک بنا دے یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بڑی اہمیت رکھتی اللہ مبارک لنا سی یمن او کما کارا رہے اللہ یہ ہمارے یمن میں اللہ کے رسول نے یمن کو اپنا یمن قرار دیا کسی غیر کا نہیں ہے اس چیز اس شہر کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ اس سرزمین کی کتنی اہمیت جس کی نسبت اللہ کے رسول اپنی طرف کر لیں کہ ہمارا یمن ہے ہماری سرزمین ہے اور پھر اس کے بعد نبی علیہ سراف شام نے اس کے لیے برکت کی دعا مانگی اللہ مبارک صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث بس نبی علیہ الحفصان ساتھ رماتے ہیں آپ نے لوگوں اہل یمن یہ اہل کا گروہ اور یہ وقت تمہارے پاس آ رہا ہے اللہ نے بڑی خوبیاں وہاں کے باشندوں میں رکھی ہیں سب سے پہلی خوبی آپ نے ساتھ رمایا کہ وہ بڑے ارب کو و اے قلوبن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بڑی نرمی رکھی ہے اور ان کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے بڑا صاف ستھرا بنایا ہے اور بہت عشار ہمدردی والا بنایا ہے آئے تو ان کا اچھا استقبال کرو پھر آپ نے ساتھ میں لوگوں المان و یمان والحکمت حکمت و یمان یا پھر آپ نے ساتھ میں دوسری روایت میں صحیح مسلم کی المان یمان و یمانیت ومانی یمان او کما تالا رہے سراط نام اے لوگوں صحیح مانوں میں ایمان تو یمن والوں کا ایمان دیکھو جو یہ ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں والحکمت یمانیت اور علم حکمت کا دریا اللہ تعالیٰ یمن سے بہاتا ہے پھر ایک بات میں آیا ول فک ہو یمانی اور یہاں کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب سنت کا بڑا فہم اور بڑی سمجھ عطا کیا ہے اسی لیے اگر تاریخ دیکھا جائے تو ایسے حالات بھی پچھلے ہوئے صدیوں میں آئے ہیں کہ پوری دنیا کی رہنمائی توحید میں اتباع سنت میں اور کتاب سنت کے فہم اور تبکو اور تعلیم و ترویج میں یمن ہی پیش پیش نظر آیا ہے جہاں ساری دنیا جہاں سے ساری دنیا کو علم حکمت پہنچا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں یہ ہمارے بر صغیر کے لوگ موجود ہیں آج بر صغیر میں قال اللہ رسول کی جو صدا گونج رہی ہے اور ہندوستان و متحدہ ہند جو مدینت العلم پوری دنیا میں حدیث کا مرکز بن گیا تھا اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ نے یمن کے بہترین محدث وقت کا امام حسین بن محسن الانصاری المن رحمت اللہ علیہ اسی طرح سے حیدرآباد دکن میں امام عبد الرحمان بن یحییٰ المعلمی رحم محمد اللہ ان حضرات نے ہندوستان میں قدم رکھنے کے بعد علوم کتاب و سنت کے وہ دریا بہائے کہ پوری دنیا سیراب ہوتی رہی میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے جس ملک کے باشندوں کی یہ برکتیں بیان کی تھی یہ خوبیاں بیان کی تھی اور جس کو اپنا ملک اپنا اللہ فی یمننا اپنا یمن قرار دیا تھا اپنی طرف نسبت کی تھی اسلام کے دشمنوں نے اسلام کے دشمنوں نے اس ملک کو ہڑپ کرنا چاہا اور کچھ طاقتوں نے ان کی مدد کیا اور کچھ دشمنوں نے یمن پر قبضہ کر کے وہاں کے ہیل سنت والجماعت وہاں کے باشندوں کو تتو غارت کرنا شروع کیا یہاں تک کہ دنیا کا مشہور ادارہ جو کتاب و سنت کا تھا وہاں کے طلبہ کو حملہ کرنے کے بعد مدرسے کو آگ لگا کر جلانا اور وہاں اللہ کے طلبا کو پکڑ کر کے جس طرح سے آپ قربانی کا بکرا دبا کرتے ہیں ایسے ہی وہاں کے طلبا کو دبا کر ڈالا گیا صرف اس بنا پر کہ اس ملک کرنا ہے اس قسم کے حالات جب پیدا ہوئے تو اللہ رب العالمین نے اہل سنت والجماعت کو یہ توفیق عطا فرمائی میں سعودی عربیہ اور دولت الامارات المتحدہ ان دونوں نے مل کر کے اور ان کا ساتھ دنیا کے بہت سارے ملکوں نے دیا الحمد للہ الحمد اس ملک کو ظالموں کے ظلم سے آزاد کرایا اور پھر وہ سنی ملک بنا حالت یہ ہے حالانکہ وہاں جن ظالموں نے قبضہ کیا تھا قبضہ کرنے کے بعد جب دیکھا کہ اب ہمیں یہاں سے بھاگنا پڑے گا یہ ہمارے لیے بھاگنے کا راستہ بند ہو گیا ہے اور اب یہ اسلام کے بردار یہ ہمیں یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے اور ان کو ان کے سیاکاریوں کی سزا ملنے لگی تو انہوں نے جیسے یہودیوں کا طریقہ قرآن پاک اچھا پارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں کا طریقہ یہ ہے پہرے ملک پر قابض ہوتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس ملک پر غالب آ رہے ہیں اب ہماری خیر نہیں تو جتنی پراپرٹی ہوتی ہے مساجد مدارس پاور ہاؤس eh, eh, اسی طرح سے پانی کے انتظام eh, جہاں جہاں ہاسپٹل ان ساری چیزوں کو اپنے ہی سے آگ لگا کر کے جلا دیا کرتے ہیں یہی حالت اصل میں یمن کی ہوئی جب دشمنوں نے دیکھا کہ ہمارا کام ہم یہاں بچ نہیں سکتے ہیں تو انہوں نے سات چیزوں کو چلانا آگ لگانا دھماکے سے اڑانا تباہ اور برباد کرنا ساری چیزوں کو انہوں نے کو برباد کر دیا الحمدللہ آج ملے سے خلیفہ حفظ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سے نوازے وہاں یمن کے باشندے جن کے لیے نبی رہے پاکستان میں دعا کی تھی اور جن کو اللہ کے رسول نے اپنا یمن قرار دیا تھا اور جہاں کے متعلق ارشاد نمایا تھا دنیا کے اندر بہت سارے علم و حکمت کی باتیں اور کتاب و سنت کی دعوت اسی یمن سے پھیلے گی اللہ رب العالمین نے شیخ خلیفہ حافظ اللہ کو حکم توفیق دی اور انہوں نے آج اعلان کر دیا ہے وہ آپ کے بھائی ہیں آپ کے پریشان دکھی بھائی ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں نبی علیہ خان نے ان کو اپنا قرار دیا ہے ہلال احمد کے تعاون سے ایک بہت بڑا مشاہدہ مالی مشاہدہ علاج اور معاہدے کا مشاہدہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اسی لیے آج پورے دولت الحمارات العربیت المتحدہ کے اندر وہاں کے لیے فنڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے اللہ تعالی ہم تمام ساتھیوں کو بھی اس میں حصہ بٹانے کی توفیق نصیب فرمائے نبی السن صحیح مسلم کی حدیث صحیح بخاری کے علاوہ تقریباً تمام سنن کی حدیث ہے نبی علیہ السلام کا ساتھ نمایا ابو ہرے رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں آپ نے فرمایا واللہ فی العبد ما کان العبد فی ماتان اخیه اے لوگو اپنے پریشان حال بھائیوں کی مدد کرو اور یہ یاد رکھنا جب تم اپنے بھائیوں کی جب تک مدد کرتے رہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد میں رہا کرتا ہے نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا من فر رجا من فر رجا مسلم قربتمن من دنیا دنیا اللہ عنہ من قرب یوم القیامہ جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو ذرا حصہ بتا لیتا ہے اور پریشانی کو دور کرنے ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے نفس اللہ عنہ من قرب یوم القیامہ ایسے لوگوں کی قیامت کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے آگے آپ نے ساتھ نمایا مسلم یس سر یس یسر اللہ علیہ دنیا والآخرہ جو کسی تنگ دست جو کسی تکلیف میں رہنے والے انسان کی کی مدد کرتا ہے آسانی اس کے لیے پیدا کرتا ہے یس سر اللہ دنیا والآخرہ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں دونوں جگہوں کی پریشانیوں سے اسے بچا لیا کرتے ہیں آگے آپ نے ساتھ نمایا من ستارا مسلم دنیا وا جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کے اواق پر پردہ ڈال دیتے ہیں جس نے یہاں بدنامی سے بچایا اللہ تعالیٰ اس کے عوض قیامت کے دن اس کو بدنامی اور رسوائی سے بچا لیا کرتے ہیں نبی علیہ سرات وسلام نے ارشاد رما اللہ نے ارشاد رمایا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اے میرے بھنڈو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ بھی بھیجتے ہو اللہ اخلاص کے ساتھ صدقے خیرات کی نیت سے غریب اور مسکین پریشان حال بھائیوں کے مدد کے نیت سے ان کے کے مساعدے کی غرض سے جو تھوڑی سی چیز بھی تم اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع کراتے ہو وہ خیر ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب بنا کر کے جمع کر دیا جاتا ہے لذیذ سے کون اموال ہوں فرهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جو لوگ اپنے مال کو رات میں خرچ کرتے ہیں دن میں خرچ کرتے ہیں ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں ہر حال میں اللہ کے پریشان بندوں پر خرچ کیا کرتے ہیں اللہ فرماتے فلاح اجرحم اندر ان کے سب کا خیرات اور ان کے اس تعاون اور مساعدے کا ثواب تو اللہ ہی تعالیٰ دے گا لیکن فلاں خوف وئی درون ان کو نہ تو دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ آخرت میں کوئی پریشانی ہوگی تو میرے بھائیوں سبیل اللہ غیروں کے کام آنا اپنے مال کے ذریعے اپنے مشاہدے کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے اپنے قوت و طاقت کے ذریعے غیروں کے کام آ جانا یہ بہترین اعمال میں سے ہے اللہ تعالی ہم سب کو حصہ بٹانے کے توفیق نصیب فرمائے قولی ہادہ وی ہاد اللہ کل الحمد للہ وقفا وسلام اللہ اما بھار حضرت جرید بن عبد اللہ ربی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں دن کے تقریباً دس بجے رہے ہوں گے ہم لوگ مسجد نبوی میں نبی علیہ سلاط اسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک وقت آتا ہوا نظر آیا کسی کے پیر میں جوتے چپل نہیں کسی کے بدن پر کپڑے نہیں تھے نہ کمیز نہ شلوار نہ کندورا نہ کرتا کچھ نہیں بس زیادہ سے زیادہ ایک چادر تھا اور چادر کو سلانے کی بھی شکایت نہیں تھی ان بیچاروں نے چادر کے بیچ میں ایک سوراخ کر لیا تھا اور اسی سوراخ کے ذریعے اپنے گلے میں لٹکا لیا آدھا کچھ چادر سامنے اور کچھ پیچھے اور اسے پکڑتے تو صدر چھپتا تھا ورنہ سطر بھی کھل جاتا تھا اس طرح سے غریب پریشان حال لوگ ہے تلوار لٹکائے ہوئے سواریوں سے آئے نبی گسانے اتر پڑے تو حضرت جری بن کہتے ہیں ان مسلمان بھائیوں کی جو بحرین کے قریب سے گئے ہوئے تھے ان کی غربت ان کی پریشانی ان کے بدن ان کے کپڑوں کو دیکھ کر کے آپ کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوا حضرت شریف بن عبد اللہ ہیں آپ کے چہرے سے واضح تھا کہ آپ کو بے انتہا ان کی پوزیشن کو دیکھ کر کے پریشانی ہے نبی علیہ السلام گھر بھر کر کے گئے کہ کچھ مل جائے کہیں دو چار جڑے کپڑے تاکہ ان کو کپڑا پہنا دی گھر میں جوتے چپل ہو انہیں جوتے چپل دے دیا جائے گھر میں کہیں کچھ کھانے پینے کا سامان ہو تو انہیں کھانے کے لیے دیتا تھا ہاں، حلق کے نیچے دو چار کھجور اونٹ اتار لیں لیکن جریب بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نبی علیہ السلام باہر نکلتے تو ان کی پریشانی دیکھ کر کے برداشت نہ کر سکتے اپنے گھر میں جاتے اور گھر سے خالی ہاتھ آتے کیوں آپ کے گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ذریعے ان کی مدد کریں آپ دوسرے گھر میں جاتے پھر وہاں سے مدد کر کے آتے آپ کے چہرے کی رنگ بدری ہوئی پریشان آنکھوں میں آنسو ان مصیبت سے مسلمانوں کی پریشانی آپ سے برداشت برداشت نہ ہو رہی تھی یہاں تک کہ تقریباً زہر کا وقت ہو گیا نبی علیہ السلام شام کا صرف ایک کام کہیں ادھر بھگ کر کے جاتے ہیں پھر ان کی شکل دیکھنے کے لیے آئے اس طرح سے گھنٹوں گزر گئے زہر کا وقت آیا آپ نے فرمایا اے بلال آؤ اذان دو جلدی حضرت بلال نے اذان دیا فوری طور پر سارے نمازی اکٹھا ہوں گے اور وہ پریشان حال بیٹھتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے نماز پڑھتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے ہوا چلتی ہے تو ان کا شطر کھل جاتا ہے آپ نے بڑی مصیبت مشکل کے ساتھ نماز ادا کرائی آنکھوں میں آنسو تھا سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے آن فرمائے اے مدینے کے مسلمانوں یہ تمہارے بھائی آئے ذرا ان کی حالت دیکھو کسی کے پیر میں جوتے چپل نہیں کسی کے بدن پر جوڑے نہیں کسی کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ایک چادر کو بیچ میں پھاڑ کر کے اسی میں سر ڈال کر کے تھوڑا سا آگے لٹکا رکھا ہے تھوڑا سا پیچھے لٹکا رکھا ہے ان کی مدد کرو ان کی مدد کرو صاحب رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں من آنم کی من دانم ہم نے ہر انسان کو معلوم تھا کہ ہمارے جپا میں کچھ ہے نہ ہمارے گھر میں کچھ ہے اس طرح سے بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم ہے آپ نے ساتھ میں لوگوں صدقہ کرو ان کی مدد کرو ایک کھجور ہی صحیح وہی تم لے کر کے آؤ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ایک صحابی اٹھے اور چلے گئے ان کے گھر میں تھوڑا سا درہم تھیلی میں درہم رکھا ہوا تھا انہوں نے سوچا تھیلی لے گنے کی کیا ضرورت ہے پوری مسجد بیٹھی ہوئی ہر ہر صحابی بیٹھا ہوا انسان ہے کہ ہاں ان بھائیوں کی کی مدد کیسے جائے ایک مرد مومن اٹھے اور برتن میں لینے کے بجائے ایسے ہتھیلی ہاتھ میں رکھا اور لے کر کے نبی سراستان کے پاس آ رہے تھے حضرت جریب بن عبداللہ کہتے ہیں اس شخص کی آمد کو ہم نے دیکھا سوچا کہ اس نے سوچا تھا ہاتھ میں ایسے آرام سے چلا جائے گا لیکن ہر گھر دور تھا مسجد تک آتے ہوئے ان کا ہاتھ چہرہ ہو رہا ہے کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں کبھی ادھر ہاتھ جھکاتے ہیں یعنی ہتھیلی ان کی جواب دے گئی تھی لے کے آئے اور کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس اللہ نے جو دیا تھا میں نے سب لا کر کے حاضر کر دیا یہ اتنا ان کا کہنا تھا پوری مسجد خالی ہو گئی ہر انسان چاروں طرف اپنے گھر کی طرف گیا کسی کے پاس کپڑا ہے لے کر کے آیا کسی کے پاس کھجور ہے لے کر کے آیا کسی کے پاس ستو ہے لے کر کے آیا کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نبوی کے اندر دو ڈھیر لگے ایک کپڑے کا اور ایک کھانے پینے کا نبی رہے سرا شام کا دل چہرہ کھلکھلا اس کا سونے سے کر دیا گیا ہے اس طرح سے آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا ہم لوگ ساری پریشانی دور ہوئی اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا بھائیوں کی مشکلات کو تم نے آسان کر دیا لیکن سن لو من سن سنتن حسنتن ہسن اجروہا واجرو من عمل بہا سب سے پہلا ہمارا جو امتی سارے لوگ بیٹھے تھے جس نے ہمت کیا اور دوڑ کر کے گیا سب سے پہل جس نے کیا ہے اب جتنے لوگ صدقہ کریں گے اس کے بعد جتنا سب کو ثواب ملے گا اتنا ہی سب کے برابر سب کے صدقے کا اجر و ثواب اس کے نام میں بھی اللہ تعالیٰ لکھ دے گا کیوں اس نے پہل کیا ہے آپ نے ساتھ سمایا جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا پھر اس کو دیکھ کر کے جتنے لوگ کریں گے قیامت تک ہر ایک کے کرنے کا کو ملے گا اور اتنا ہی ثواب ابتدا کرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا میرے بھائیوں کوششیں کی جائیں یا کم سے کم دو ہاتھوں ضرور کرو ہمارے بھائیوں کے اللہ تعالی پریشانیوں کو دور کر کرتے یہ العالمین ہم نے جو بیمار ہے کلیتا فرما جو پریشان ان کی پریشانی کو دور کر دے عالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال روزی روٹی سے لگا دے اللہ ہمارے عمل میں ہمارے زندگی میں ہمارے کاروبار میں ہماری تجارت میں ہمارے آمدنی میں برکتوں کا دروازہ کھول دے اے العالمین ہم جس ملک میں ہیں وہاں کے رئیس سدھونا اور ان کے ساتھیوں کو نئے امال کے توفیق نصیب فرما اور جو آج نیک قدم اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر دے قبول کر لے الہ العالمین ہمیشہ انہیں اچھے کاموں میں استعمال فرما اور ان کے ساتھیوں کو لا امر امان صحت اور صحیح فرما اور جس شہر میں ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفیظ اللہ اللہ تعالیٰ ہر بنا ہر آفت ہر مصیبت ہر پریشانی سے بچا لے اور العالمین ان کو نیک کام استعمال فرما ہر ایسا کام اس ان سے لے جس میں قوم کا وطن کا اسلام کا ملک کا وطن کا ملت کا اور دین کا دین کا فائدہ ہو ہر ایسے کام اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں امت اور ملت کا نقصان ہو جس میں آپ کی ریدا نہ ہو اللہ اپنی ریدا اور اپنے خوشنودی کے کاموں میں استعمال کر لے الہ العالمین ہمارے پریشان حال بھائیوں کی مدد کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما اللہ والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر Oh, oh, oh.